ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں دو مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاں اور سختی اور قصاوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں یعنی ربیہ اور مضر میں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین